بن اور مقری دونوں نے حیوہ سے اسی سنت کے ساتھ ابن مبارک کی حدیث کی طرح روایت کی البتہ ابن وحب نے اپنی روایت میں کمان کے شکار کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چوراسی